مقدمہ مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی ناظم ندوت العلماء لکھنؤ الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسول اعلیٰ رسولہ سید الامین وعلیٰ سیدنا وخاتم النبیین محمد والا علی و اجمعین اجمائین وباغ مولانا سید الحسن حسن حسنی علی ندوی رحمہ اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت جس ماحول میں ہوئی وہ ان کے اس زمانہ تربیت میں رائج ذہن دنیاوی وجاہت اور مادی کر و فر کے پسند کرنے کا تھا لیکن مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اور مربی بھائی کے خیالات خالص دینی اور اسلامی فکر مندی کے تھے جس کے اثر سے مولانا اپنے عہد کے غیر محتاط اثرات سے محفوظ رہے پھر مولانا کو مؤثر اور دل سے نکلی ہوئے ہوئی دعائیں ملیں جن کا اثر ان کی زندگی کی ان خصوصیات میں ظاہر ہوا جن کے تحت انہوں نے امت اسلامیہ کے لیے نصیحت و اصلاح کا پر اثر کام انجام دیا جو ان کی تقریروں اور تحریروں میں نمایاں انداز میں ملتا ہے جو انہوں نے امت کے مختلف طبقات اور مختلف اسلامی ممالک میں انجام دیا اس کو مولانا نے زبان و بیان کی شیرینی اور اس اسلوب بیان کی فصاحت کے ساتھ پیش کیا حضرت مولانا کے ہندوستان سے باہر ملکوں میں دعوتی مقصد سے سفر ہوئے خاص طور پر یورپ اور امریکہ میں مولانا کئی بار گئے اور وہاں ہندوستان اور عرب کے بسے ہوئے مسلمانوں میں آپ کی تقریریں ہوئیں اور مولانا نے مؤثر انداز میں خطاب کیے جس کا اثر وہاں کے سامعین نے محسوس کیا اور وہ تقریریں بھی شائع ہوتی رہیں انہی میں ایک مؤثر تقریر حسب ذیل ہے جو اس سے پہلے بھی شائع ہوئی ہے اور اب اس کو H H M Hussain trust عمومی فائدے کے لیے شائع کر رہا ہے امید ہے کہ اس سے اسلامی خیال و ذہن کو مدد ملے گی اور اصلاح حال کے مقصد کے حصول میں مفید ثابت ہوگا ایچ ایم حسین ٹرسٹ مرحوم ایچ ایم حسین صاحب کے فرزند انجینئر محمد عثمان صاحب نے قائم کیا ہے اور اس کے ذریعے وہ اصلاحی مقصد سے مؤثر تحریریں مختصر رسالے کی صورت میں شائع کرتے ہیں اللہ تعالی قبول فرمائے